حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ اس سفر میں دو دو رکاتے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ لوٹ آئے ہم نے پوچھا کہ آپ لوگ وہاں کچھ ٹھہرے بھی تھے انہوں نے کہا دس دن ٹھہرے تھے ابودا ددیث نمبر ایک ہزار دو